حیس نبی سلیہ مسلم ارشاد کر رہا ہے لگنا حق ہے یعنی سچی بات ہے کہ نظر لگتی ہے اور نظر ایک ایسی بیماری ہے کہ دوسری ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نظر لگنے سے انسان قبرستان میں پہنچ جاتا ہے اور اونٹ ہانڈی میں یعنی تپیڑے میں پہنچ جاتا ہے یعنی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور اونٹ جیسے جانور کے قریب ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں نظر کا لگنا حق بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبھی بن کر کے آپ تشریف لائے تو دشمنوں نے کافروں نے اربستان کے خطرناک نظر لگانے والے کو بلایا ایسا خطرناک آدمی تھا تو اس کی نظر جس کو بھی لگتی تھی وہ فوراً مر جاتا تھا ایسے آدمی کو بلایا گی سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا اور اس نظر لگنے سے نو سے بلا حضور کی موت ہو جائے اس کے لیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا ہوتا ہے وہی کیا قابل نہ کبھی لما سمعوا ذکر و ہے کرو لمجنون یعنی یہ بات بالکل ہونے ہی والی تھی ہو ہی رہی تھی یہ کافر نظر لگا کر کے آپ کو پھسلا دے آپ کو ہٹا دے یہ ایسی خطرناک نظر کی انہوں نے پلاننگ کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بد نظری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے کہ نظر لگتی ہے نظر کا لگنا حق ہے بلکہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک بیماری نظر ہے اس لیے جب کسی بھی مسلمان دیکھو یہ بات یہ ہے کہ نظر کوئی برے آدمی کی نہ لگتی اچھے آدمی کی نہ نظر لگتی ہے نیک آدمی کی نظر بھی لگتی ہے اسی لیے جب کسی مسلمان بھائی کو ہم اچھی حالت لیں گے تو اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں یا اس کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے یا اس کے پاس کوئی اللہ کی بڑی نعمت ہے تو اس کو اس حالت میں دیکھ کر کے ماشا اللہ بولنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی موقع کو اچھی حالت میں دے کر تو زبان سے پڑھو ماشاء اللہ اللہوں بتائیے ماشا اللہ بولو گے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی اس لیے یہ بات بولنے کی عادت کہنا چاہیے کہ بات بات ہم بہت سی مرتبہ کہتے ہیں بھائی تیرا موبائل بہت اچھا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ تمہارا موبائل بہت اچھا ہے بھائی تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں ایسا نہیں ماشاء اللہ تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں تمہاری گاڑی بہت اچھی ہے ایسا مت کرو تماشا ہم تمہاری گاڑی بہت اچھی ہے اس طرح کہنے سے ان شاء اللہ نظر بنی رہے گی اور نظر سے حفاظت ہو جائے گی ایک اور طریقہ غریب صلی غریب علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا کہ جس کی نظر لگتی پتا چل جائے گا کہ اس آدمی کی نظر مجھے لگ گئی تو اس آدمی کو کہو کہ تو موضوع کر یا تو نہ رہے اور اس کا بدن سے جو پانی نکلے وہ پانی نکل کر کے وہ نظر والے کے اوپر ڈال پڑا تو اس کی نظر دور ہو جائے گی اور شفا ہو جائے گی کہ نظر بہت خطرناک بیماری ہے اس کی وجہ سے انسان کو موت تک آ سکتی ہے یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے اسی لیے نظر لگانے سے بچنے کا بہترین راستہ جو حدیث میں ہم نے بتایا کہ ماشاء اللہ لاہو بلا یہ ان شاء اللہ نظر نہیں لگے گی اور پتہ چل جائے کہ نظر لگی ہے تو اس کو اتارنے کا یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا جس کی نظر لگی اس کا غسل کا پانی اردو کا پانی لانا کر دو تو اس سے بھی جو ہے نظر دور ہو جائے گی اور بھی طریقے ہیں یہ آئے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی وإن كان الذين كفروا ليسرقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اس آیت کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے غور کرنے سے بھی غلط غرض یہ کہ اس بیماری سے بچانے کی بہت ضرورت ہے اور اس کی نشانی ہے نظر آدمی کو لگ جاتی ہے اسے نیک کام کے دل میں لگتا ہے سستی آنے لگتی ہے قرآن پڑھنے کا تو قرآن کے دل نہیں لگتا ہے نماز پڑھنے آؤ تو نماز پڑھنے کا دل نہیں ہوتا کوئی بھی نیم کام کرنے آؤ تو بھاگنے کا دل ہوتا ہے کبھی بدن کے اندر کمزوری کمزوری رہتی ہے سستی سستی رہتی ہے نیند نہیں آتی ہے ہوا بہت چھوٹنے لگتی ہے یہ سب چیزیں نظر کی نشانی اور علامت ہے اور آدمی دن بدن سوکھنے لگتا ہے طبیعت میں دھیرے دھیرے گراوٹ آنے لگتی ہے یہ نظر کی شروعات کی نشانیاں ہیں اسی لیے جب کبھی ایسی حالت ہو تو اس کا علاج کر لینا چاہیے بہرحال کسی بھی مومن کو اچھی حالت میں چلے گئے اللہ ہماری نظر اس کو لگے گی حدیث میں ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگے اب صحابی تو بہت نیک ہوتے ہے بڑے سے بڑے بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اتنا اونچا درجہ شادی ہوتا ہے کئی صحابی نے اتنے کپڑے کھلے رکھ کر کے غسل کیا ان کا اوپر کا بدن کھلا ہوا تھا تو ان کی خوبصورت اور فٹنس باڈی دیکھ کر کے تیسرے نے کی نظر لگ گیا تو اچھے آدمی کی بھی نظر لگ سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس غلط نظری سے حفاظت کر رہا ہے اور نظر بد کی بیماری سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو شفا کر ہے اور اس کا یہ علاج ہے کہ جب کسی مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھو تو فوراً بولو ماشاء اللہ لاتوا رہتا عربوں میں تو بہت رواج ہے ہم لوگوں میں رواج ہے عرب لوگ تو جب کبھی بولتے ہیں ملتے ہیں اور دعا سے بات چالو کرتے ہیں کوئی اچھا کھانا کھلائیں گے یا کھائیں گے تو فوراً وہ دعا دیں گے اللہ آبی کیا کی بات اللہ اس کھانے میں آپ کو دے دے اللہ آپ تصویر تھا اللہ اس کھانے میں آپ کو دے دے کوئی مسلمان عرب ملتے بھی ہے تو حیات اللہ تمہاری زندگی میں بہتر ہوئی وہ آپ سے وہ بات چالو کرتے ہیں تو یہ عادت ہو جائے گی تو پھر ان شاء اللہ آسان ہو جائے گا اللہ ہمیں عمل کرنے والا